زید بن خالد جوہنی رضی اللہ عنخو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مجاہد کا سامان سفر تیار کیا یا اس کے گھر والے کی خبر گیری کی حقیقت میں اس نے جہاد کیا جامع ترمزی حدیث نمبر ایک ہزار چھ سو انتیس یہ حدیث صحیح ہے